حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا اچانک ایک صاحب نظر پڑے گندم گوں بال لٹکے ہوئے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے تھے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پھر میں مڑا تو دیکھا دوسرا شخص سرخ بھاری جسم والا گھنگریالے بال والا اور ایک آنکھ سے کانا جیسے اس کی آنکھ پر خوش انگور ہو نظر پڑا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ یہ دجال ہے دجال اس کی صورت العضا ابن قطن سے بہت ملتی تھی یہ العضا بن منی مستلق میں تھا جو خزاں قبیلے کی ایک شاخ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چھبیس